السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور سکس فائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق شانہ کے ارشاد ان نسلہ تنہا عن اول منکر کے بارے میں پوچھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری حرکتوں سے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں یہ حدیث در منصور میں ہے بے شک نماز ایسی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصل حالت پر پڑھنے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے یاد رکھنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی شوہر جو ہے وہ شراب پیتا ہے بیٹا جو ہے جوا کھیلتا ہے یا بیٹا جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ اس کا عشق ہو گیا ہے یا جو ہے اس کی آنکھیں میلی ہو گئی ہیں یا کسی اور لڑکی کی آنکھیں میلی ہو گئی ہیں کیا کریں آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو نماز میں لگا دو یہ آسان طریقہ ہے کہ اس کو نماز میں لگا دو مسجد میں داخل کر دو نماز پڑھنے کی اس کو ترتیب بناؤ ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکے حضرت ابو حریرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی حضرت ابو حریرا روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو اس کام سے ان قریب ہی روک دے گی نماز گناہوں سے روک دیتی ہے اس لیے کوئی بھی گھر میں برائی ہو تو آپ برائی کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کیجئے لیکن سب سے پہلے نماز میں لگا دو اس کو در منصور میں یہ حدیث ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے بری باتیں اس سے خود ہی چھٹ جائیں گی ہر ہر بری بات کے چھڑانے کا اہتمام تو بہت دشوار ہے اور دیر طرف بھی ہے اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں ہے اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جاویں گی حق تعالی شانو مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہم تین مرتبہ میں نے پڑھا میرے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا آپ بھی جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنا کھجور کا درخت لگ جائیں گے کم سے کم دس مرتبہ تو پڑھی لو تو دس درخت لگ جائیں گے کھجور کے اور فوراً لگ جائیں گے یعنی اس میں پہ وضو کی شرط نہیں ہے یہ یاد رکھنا فوراً لگ جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ العظیم و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی اب دیکھو میرے چھ درخت لگ گئے کھجور کے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین ایک نصیحت سن لیجئے نیکی کرنے والا کرانے والا بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو مجھے بھی ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا اس لیے آپ واٹس ایپ پر کسی کو بھیجو گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کو بھی ثواب ملے گا نیکی کرنے والا کرانے والا بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین